أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه کیا ان کا کوئی حصہ ہے سلطنت میں ہے اگر ایسا ہو تو پھر تو کسی کو ایک کھجور کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے یا یہ لوگوں کا حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے بس ہم نے تو علیہ ابراہیم کو کتاب و حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے اور کافی ہے جہنم کا جلانا سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے یہود و نصارہ کا بخل یعنی کنجوشی اور حسد یہاں بطور انکار کے سوال ہوتا ہے کہ کیا وہ ملک کے کسی حصے کے مالک ہیں یعنی نہیں ہیں پھر ان کی کنجوشی بیان ہوتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ کسی کو ذرا سا بھی نفع پہنچانے کے روادار نہ ہوتے خصوصاً اللہ تعالیٰ کے اس آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی نہ دیتے جتنا کھجور کی گھٹلی کے درمیان کا پردہ ہوتا ہے جیسے اور آیت میں ہے قل لو ان تم تملکون خزائن رحمت ربی یعنی اگر تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے بالکل ہی روک لیتے گو ظاہر ہے کہ وہ کم نہیں ہو سکتے لیکن تمہاری کنجوسی تمہیں ڈرا دیتی اسی لیے فرما دیا کہ انسان بڑا ہی بخیل ہے اس بخل کے بیان کے بعد پھر ان کا حسد بیان ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بڑی بھاری نبوت عطا فرمائی ہے اور آپ چونکہ عرب میں سے ہیں بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں اس لیے یہ جلے جاتے ہیں اور لوگوں کو رسول اللہ کی تصدیق سے روک رہے ہیں ابن عباس صدی اللہ عنما فرماتے ہیں یہاں الناس سے مراد ہم ہیں کوئی اور نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آل ابراہیم کو جو بنی اسرائیل کے قبائل میں اولاد ابراہیم سے ہیں نبوت دی کتاب نازل فرمائی طریقے تعلیم کیے ان میں بادشاہت بھی دی باوجود اس کے ان میں سے بعض تو مؤمن ہوئے اس انعام و اکرام کو مانا لیکن بعضوں نے پھر بھی اس کے ساتھ کفر کیا اسے تسلیم نہ کیا اور لوگوں کو بھی اس سے روکا حالانکہ وہ بھی بنی اسرائیل ہی تھے تو جب کہ یہ اپنے والوں سے ہی منکر ہو چکے ہیں تو پھر اے نبی آپ کا انکار ان سے کیا دور ہے جب کہ آپ ان میں سے بھی نہیں یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ بعض اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور بعض نہ لائے بس یہ کافر اپنے کفر میں بہت سخت اور نہایت پکے ہیں اور ہدایت و حق سے بہت ہی دور ہیں پھر انہیں ان کی سزا سنائی جا رہی ہے کہ جہنم کا جلنا انہیں بس ہے ان کے کفر و عناد کی ان کی تقدیب اور سرکشی کی یہ سزا کافی ہے